السلام علیکم this is lecture six of gender issues in psychology پچھلے لیکچر میں ہم نے مختلف ریسرچ میتھڈس کے بارے میں بات کی آج ہم آپ سے کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں ذکر کریں گے سے پہلے کہ ہم کوالٹیٹیو میتھڈس کا آغاز کریں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسکلی کن چیزوں کو ڈسکس کیا ریکیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چار میتھڈالوجیز کو ڈسکس کیا بنیادی طور پر content data and and experimental research research ex post facto جیسے کہ ہم نے ریسرچ میتھڈالوجی کے ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے دو طرح کی میتھڈالوجی استعمال ہو سکتی ہے کوالٹیٹو اور کوانٹیٹیو عام طور پر ہم کوانٹیٹیو میتھڈالوجی کو ہی ریسرچ میتھڈالوجی سمجھتے ہیں in most psychological research literature you find the application of quantitative method of research quantitative method we set consist of descriptive method experimental method and ex post facto research اور quasi experimentation descriptive method include method like surveys correlational research ڈنٹ variable see effect on the dependent variable qualitative method as the name shows کو data and informations of qualities qualitative refers to the quality that we are interested in evidences report form what is recorded research what is the basic difference between the data are collect dealt وزینٹیڈ report in the form of a form of simple فریک میزرمنٹس ایٹسٹرا کونٹیٹیو ریسرچ میں جو ڈیٹا اور انفارمیشن ہم اپن کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میتھڈولوجی کو استعمال کرنے کے بعد وہ کونٹیفائبل ہے ہم انفارمیشن ایسی گیدر کرتے ہیں جو کہ کوانٹیفائبل ہو یعنی اس کو ہم کوانٹیٹیز میں یا نمبرز میں کنورٹ کر سکتے ہو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میل اور فیمیل بچوں میں اگریسو بہیویئرز ایک گھنٹے میں جب اسکول میں بریک ہوتی ہے اس دوران وہ کتنے اگریسو بہیویئر شو کرتے ہیں اگر ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہو تو ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ کہیں گے جی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لڑکیوں نے پانچ دفعہ شو کیا لڑکوں نے پانچ دفعہ شو کیا یعنی آپ نے اس کی کوانٹٹی میجر کر لی اب جو کوانٹیٹیز آپ لیتے ہیں اس کو آپ رپورٹ کرتے ہوئے سمپل فریکوینسیز یعنی آپ number of times occurred that is frequency آپ فریکوینسی میں رپورٹ کر سکتے ہیں پرسینٹیج کی فارم میں رپورٹ کر سکتے ہیں ایوریج اسکورس کی فارم میں اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی دوسری فارمس میں جو کہ ٹریٹبل ہیں statistically statistical treatment is important for the researcher who is involved in quantitative research if the phenomenon being explored cannot be recorded in quantities, it is not considered. اگر آپ کا فنامنا آف انٹرسٹ ایسا ہے اس سے آپ کو انفارمیشن اس طرح کی ملنی ہے جو کسی طرح سے کسی کوانٹٹی میں فٹ نہیں آتی تو عام طور پہ اس طرح کے ڈیٹا کو اور اس طرح کی انفارمیشن کو اور اس طرح کے موضوع کو اپنی ریسرچ کے لیے آپ اتنا اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ اینڈ میں جب آپ عام روٹین کی ریسرچ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا کے ٹیبلز بنے ہوں اس کے چارٹس بنے ہوں اس کے گرافس بنے ہوں پائی چارٹس بنے ہوں تو اگر آپ کے پاس ڈیٹا کوانٹیفائبل ٹرمز میں نہیں ہے اور کوانٹیٹیز کی صورت میں نہیں ہے تو یہ سب کچھ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک طرح کا کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوگا the tools of data collection for example of quantifiable information research میں ٹولس آف ڈیٹا کلیکشن یا انسٹرومینٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان سے ان کے رسپانس میں جو انفارمیشن ہمیں ملے گی وہ کوانٹیفائبل ہوگی ہم ان کی رسپانسز کی فریکوینسی گن سکیں گے ہاں اور نہ کی تعداد گن سکیں گے ایم سی کیوز کی صورت میں ہم مختلف آپشنس کی فریکوینسیز اور پرسینٹیج دیکھ سکیں گے یا کسی ٹیسٹ پہ ان کے اسکورس ہوں گے تو وہ اسکورس دے سکیں گے اور ان کی ایوریج لے سکیں گے all these things are important for a researcher involved in quantitative research But for a researcher who has a positive attitude towards qualitative research, these things, the quantities, don't matter. Quantifiability of data is not the main concern of such a researcher. That researcher is interested in quality. Qualitative research, in this research, the information collected is in the form of analytical narratives rather than statistically treatable data. Basically qualitative research کی فائنڈنگس اور اس کی رپورٹ نیریٹو فارم میں ہوتی ہے یعنی اس کو لکھنے والا یا ریسرچ کرنے والا نریٹ کرتا ہے بیان کرتا ہے ان این مینر اس کا تجزیہ کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ اس میرے خیال میں یا اس ریسرچ میں اس چیز کے یہ معنی نکلتے ہیں اور اس کو ہمیں اس انداز سے دیکھنا چاہیے گو کے جو وہ کہہ رہا ہے اس کے انالیس کو سپورٹ کرنے کے لیے عام طور پر کوئی ڈیٹا یا نمبرز یا کوانٹیٹیز نہیں ہوتی وہ اس کے گراف نہیں بنا رہا ہوتا صرف بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت سے ایسے پرابلمس ہیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں اور خاص طور پہ جینڈر ریسرچ میں جس کے لیے ریسرچرز اس کو ایک بیسٹ میتھڈالوجی سمجھتے ہیں خاص طور پہ ایسے ریسرچرز جن کی اورینٹیشن سوشولوجی کی طرف ہے یا اینتھروپولوجی کی طرف ہے وہ اس طرح کے اپروچز کو استعمال کر کے زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں بیسک آبزرویشنل کیس اسٹڈیز استعمال کی جاتی ہیں انٹرویو استعمال کیے جاتے ہیں اور ڈیٹیلڈ آبزرویشن استعمال کی جاتی ہے جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کوانٹیٹیو میتھڈالوجی میں بھی کیس uh, ہسٹریز استعمال کی جاتی ہیں انٹرویوز آپ جانتے ہیں کہ سروے میں استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح سے آبزرویشن بھی استعمال کی جاتی ہے اس میں ہم پھر پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں اسٹرکچرڈ آبزرویشن بھی کرتے ہیں اور یہی اپروچز ایک کوالٹیٹیو میتھڈالوجی کے طور پر استعمال کرتا ہے so so, methodology is the same probably the procedure is the same but the way it is recorded and the way the the and and the quantitative Qualitative or اور research? کسی بھی ریسرچر کے سامنے اگر کوئی ایسی سچویشن آئے کوئی ایسا پرابلم یا ایسی ایونٹ ہو جس کو اس نے اسٹڈی کرنا ہے اور اس نے یہ ڈیسائڈ کرنا ہو کہ میں نے اپنی ریسرچ کا ڈیزائن کیا بنانا ہے اور اس کے پاس کوانٹیٹیو میتھڈ بھی اویلیبل ہوں اور کوالٹیٹیو میتھڈ بھی تو وہ کیسے ڈیسائڈ کرے گا کہ اس کو کون سا میتھڈ استعمال کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا the research method to be employed depend upon the nature of the problem and the accessibility of information سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا پرابلم کیا ہے کس طرح کا پرابلم ہے اس کو میں نے کیسے اسٹڈی کرنا ہے اور انفارمیشن کتنی ایکسیسبل ہے کیا انفارمیشن مجھے جو ایکسیزبل ہے وہ کوانٹیٹیز میں اویلیبل ہوگی یا کوالٹیٹیو فارم میں مجھے اس کو رپورٹ کرنا ہوگا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پھر ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ میرا یہ پرابلم جو ہے ایسا ہے کہ اس کو کوانٹیٹیز کی بجائے مجھے کوالٹی ہی ٹرمز میں بیان کرنا چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے using a qualitative quantitative combination some researches have use a combination of the two نا if we see that you have two methodologies and quantitative and you set and you think which method اور data will be coming from quantitative sources and your conclusions and your report will be partly qualitative and partly quantitative. بہت سی ریسرچز آپ کو ایسی بھی ملیں گی جس میں ریسرچرز نے دونوں طرح کی میتھڈالوجی کو مرج کیا اور ایک ڈیزائن بنایا اس طرح کے ڈیزائنس کو ہم ملٹائی موڈل ڈیزائنس یا ملٹائی میتھڈ ڈیزائنس بھی کہتے ہیں Walker 1996 adapted this approach in a study Walker studied gender difference in control of T V remote control وا relationship of couples study میں پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ ریسرچ ہے جس نے دو طرح کی میتھڈالوجی امپلائی کی کونٹیٹیو بھی اور کوالٹی اور دوسری انٹرسٹنگ چیز اس کا ٹاپک ہے ٹاپک میں وہ یہ اسٹڈی کر رہی تھی کہ اگر میاں بیوی کوئی کپل ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اس کا ان دونوں کی ریلیشن شپ پر کیا اثر پڑتا ہے اور ٹی وی دیکھنا ایک لیجر ایکٹیویٹی اور ایک پلیجریبل ایکٹیویٹی بنتا ہے یا ایک پرابلم کا باعث بن جاتا ہے اور کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹی وی پہ کیا دیکھا جائے تو اس اسٹڈی کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ دونوں طرح کی میتھڈالوجی اختیار کی جائے اور دونوں کو ہی رپورٹ میں بیان کیا جائے she use semi structure interviews as the main method اپنی استعمال بنائے جس طرح سے آپ کسی بھی انٹرویو میں استعمال کرتے ہیں سروے میں استعمال کرتے ہیں ان کو اسی طرح سے پوچھا گیا ان کو رپورٹ کس طرح کیا گیا اس میں ان کے نیریٹیو استعمال کیے گئے اور انہوں نے اس میں اپنی اور اپنے تجزیے کے ساتھ اس کو رپورٹ کیا اور اسی سے کنکلوژ ڈرا کیے the analysis was based upon a number of open ended questions آس to the subjects and quotes from the interviews these we use to illustrate the conclusions اب انہوں نے جو اسٹرکچر استعمال کیا گیا تھا انٹرویو کا اسٹرکچر انٹرویو وہ تو کوانٹیٹیو تھا اس سے کوانٹیفائبل ڈیٹا ملا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سبجیکٹس کو بہت سے اوپن پوچھے جس کے جواب میں سبجیکٹ نے ڈیٹیل آنسر دیے ان میں سے بہت سے کو انہوں نے ایز اٹ از کوٹ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مختلف سبجیکٹس ایک خاص موضوع کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے بجائے اس کے کہ ایک کیٹیگریز بنا لیتے ایک ٹیبل بنا لیتے اور اس میں کیٹیگری کے آگے اس کی فریکوینسی اور پرسنٹیج لکھ دیتے انہوں نے ان کے کو کوٹ کیا اور اسی کی بنیاد پہ اپنے کنکلوژ ڈرا کیے کنکلوژ اسٹڈی کے انٹرسٹنگ تھے leisure activity watching of conflict so conclusions کیا تھا کہ بیسکلی عام طور پہ کپلس میں مرد ڈسائڈ کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کیا دیکھا جائے گا اور بہت سی سچویشن میں جو ایک لیجر ایکٹیویٹی ایک آرام کرنے کے ٹائم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی کانفلکٹ کا اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کیونکہ دونوں پارٹنر میں سے ایک کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا کچھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اور کس کس طرح کے ایشوز پر ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اسے کس طرح کی باہر لا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں لمیٹیشن آف کوانٹیٹیو ریسرچ اب اس سے پہلے کہ ہم مختلف کوالٹیٹیو میتھڈس کو ایک ایک کر کے دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کوانٹیٹیو ریسرچ میں وہ کیا پرابلمس تھے جن کی وجہ سے ہم کوالٹیو میتھڈ کو اختیار کرنا چاہیں گے in surveys the researcher depend upon self reports and not direct observation of phenomena of interest therefore the respondents honesty seriousness act memory and interest in the research determines the ایکسی آف دا فائنڈنگس سب سے پہلے کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو بہت کامنلی استعمال ہونے والا میتھڈ ہے سروے سروے میں ہم کس چیز پہ ڈپینڈ کریں ریسپونڈنٹ کی مرضی پر اس کی ولنگنیس پر اس کی آنےسٹی پر اس کی اچھی یادداشت پر اس کی سیریسنیس پر اور اس کے انٹرسٹ پر اگر وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے یا سیریس نہیں ہے یا آنےسٹ نہیں ہے یا اس کے خیال میں ایک فضول ایکٹیویٹی ہے یا ولنگ نہیں ہے تو شاید ہمارے سوالوں کے وہ جوابات نہ دے جو اس کو دینے چاہیے ایسی صورت میں ہم فالٹی ڈیٹا اپنے ساتھ لے کر آ جائیں گے اور بہت سی صورتوں میں ہمیں اتنا ٹائم اور اتنے ایکسپینسز خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی صحیح برتھ فائل ڈیٹا نہیں مل سکے گا اگلی میتھڈالوجی ہے کوریلیشنل ریسرچ اس میں بھی کچھ انہرنٹ پرابلمس ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے correlational research does indicate the existence of a relationship but gives no clue to the causal relationship correlation research ایک اچھی میتھڈالوجی ہے اس میں دو ویریبلس کے بارے میں دو میجرز آف بہیویئر کے بارے میں ہم ایک ریلیشن شپ کا مطالعہ کر سکتے ہیں پرڈکٹیبلٹی بھی وہ ہمیں بتا دیتی ہے خاصی حد تک ریلیشن شپ کی میگنیٹیوڈ اور اس کا سائز بھی بتاتی ہے لیکن it does not tell us anything about the causal relationship so when we are interested in cause and effect relationship we can not use quantitative method but only experimental method research research does not not tell us about the the the causal relationship. Experimental Experimental involves artificiality and researcher tends to to to ignore many behaviors that can be be important because they are thought related variable of interest. design ایک بہت اچھی طرح کی ریسرچ ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ہم تمام ایسے ویریبلس کنٹرول کر لیتے ہیں جن کا ذرا سا بھی امکان ہو کہ ہماری فائنڈنگس کے ساتھ انٹرفیئر کریں گے ہم اس میں cause and effect relationship بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اس میں آرٹیفیشلٹی کا چانس ہے سبجیکٹس کیونکہ ایک ایکسپیریمنٹل آرٹیفیشیل کنڈیشن میں ہے لیب میں ہے تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی نیچرلی بہیو نہ کرے وہ پریشر میں بھی آ سکتے ہیں وہ تھک بھی سکتے ہیں ٹینشن میں بھی ہو سکتے ہیں گھبرا بھی سکتے ہیں انگزائٹی میں بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے ریسرچ کے اوپر کافی برے اثرات ہو سکتے ہیں اور ہمیں صحیح cause and effect relationship شاید معلوم نہ ہو سکے اور یہی وجہ ہے یہی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم ریسرچ کا استعمال کرتے ہیں کوالیٹیو میتھڈالوجی میں چار بنیادی میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں case studies interviews ethnography and focus groups ان میں سے کچھ میتھڈس کے نام سے پہلے سے واقف ہے مثلاً case studies case studies otherwise بھی استعمال ہونے والی ایک میتھڈالوجی ہے خاص طور پہ کلینکل ریسرچ میں اور کلینکل میتھڈالوجی میں کیس اسٹڈیز اور کیس ہسٹریز کو استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ کیس اسٹڈی ہم ذکر کر رہے ہیں as a qualitative approach for studying gender related issues case studies of research which the focus of investigation is a single case اور اسمال سیمپل اسٹڈیز ایسی اسٹڈیز ہیں جس میں آپ بہت چھوٹے سیمپل کو اور زیادہ تر صرف ایک سنگل کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں آخر وہ کیا سچویشن ہوں گی جس میں ہم صرف ایک کیس کو لے کر یا بہت چھوٹے سیمپل کو لے کے اپنی اسٹڈی کر لیں گے کیونکہ جب ہم اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر وقت اسمال سیمپل اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں لارج سیمپل اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ sample less than thirty is a small sample اور جب ہم ریسرچ کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ایک سیمپل لے لیں تو وہ کیا سچویشن ہے جس میں ہم صرف ایک سبجیکٹ کو لے کر بھی مطمئن ہے سیٹسفائڈ ہے یا بہت اسمال سیمپل کو لے کر بھی خوش ہیں وہ ہے جب کیس اسٹڈیز ہی وہ واحد راستہ ہو ڈیٹا کلیکشن کا جس سے ہمیں صحیح انفارمیشن مل سکتی ہے اور کوئی دوسرا میتھڈ ہماری اس سلسلے میں مدد نہ کر سکتا ہو ریئرلی اکرنگ سچویشن ایسی سچویشن یا ایسا کیس یا ایونٹ جو زیادہ فریکوئنٹلی نہ ہوتا ہو کبھی کبھار ہوتا ہو یا کبھی کبھار دیکھنے میں ملے دوسرا ایسی چیزیں جو ڈفرینٹ ہو مختلف ہو انٹرسٹ کا باعث ہو اور اگر ان میں سے ایک بھی ہمیں مل جائے تو ہم بہت خوش ہوں گے rarely occurring conditions like cases of brain damage due to accidents اور children lost in forest and grown up with animals rarely occurring conditions کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں ایسے واقعات جو بہت کم ہوتے تو جیسے کہ ہم پہلے بھی مثال دے رہے تھے ایسے لوگ جو ایسے بچے جب وہ بچے تھے تو وہ کھو گئے اور وہ انسانوں کے بجائے جانوروں میں پلے بڑھے یہ ایک ریئرلی اکرنگ کنڈیشن ہے اسی طرح سے ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں the effects of brain damage اب اگر ہم اور after certain type of accident تو اب ہمیں ایک خاص طرح کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہونے والا خاص طرح کا برین ڈیمیج ایسی چیز نہیں ہے کہ جا بجا مل جائے اس کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ہاسپٹل سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا پرسنل کانٹیکٹ استعمال کرنا پڑیں گے اور پھر کہیں جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں فلاں شہر میں اس طرح کا ایک کیس موجود ہے اگر وہ کیس ہمیں مل جائے ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ہم اپنے ڈیٹا کے ساتھ بہت خوشی سے واپس آئیں گے کہ ہاں ہمیں وہ سب کچھ مل گیا جو ہم چاہتے تھے کیونکہ اگر ہم انتظار کرتے کہ ہم پانچ یا دس یا بیس یا پچاس لوگوں کا جو اسی طرح کے کیسز ہوں ایگزامپل لیتے اور پھر اپنی اسٹڈی کرتے تو شاید ایسا کبھی بھی پاسبل نہ ہو سکتا situation where large sample are not possible like it is difficult to get hold of a large sample of H I V AIDS patient especially females because doctors do not disclose the identity of their patient and most sufferers do not like to admit their illness due to a fear of social stigma therefore it will be sufficient if one can get one case each of both genders. دوسری سچویشن جس میں ہمیں کیس اسٹڈیز استعمال کرنا ایک اچھی اپروچ لگے گا وہ ہے ایسے کیسز جو ہمیں اکٹھے کبھی نہیں مل سکتے اور اگر ہمیں ایک بھی مل جائے تو وہ اچھا ہوگا اس لیے نہیں کہ وہ ریئر ہیں لیکن ان کو حاصل کرنا اپنے سیمپل میں مشکل ہے مثلاً آپ ایچ آئی وی ایڈس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ ستر ایچ آئی وی ایڈ سفررس کا ایگزامپل لے لیں اور اس پہ اسٹڈی کریں تو شاید ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں انلیس آپ کسی H I V AIDS related agency یا این جی او سے کانٹیکٹ کریں جس میں ان کے پاس لسٹ موجود ہو اور اس میں سفرر نے اپنے نام خود بخود ڈسکلوز کرنے کے لیے دیے ہوں ادر وائز اگر آپ ہاسپٹلس میں جائیں گے تو ڈاکٹر جو ہے اپنی سیکریسی مینٹین کرتے ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کریں گے سفرر بھی جو ہے وہ معاشرے کے دباؤ اور برے سلوک اور برے رویے کے ڈر کے مارے آپ کو شاید نہیں بتائے گا کہ وہ ایک سفرر ہے یا پی ڈبلو ہے پیشنٹ وتھ ایڈس تو اگر آپ کو خاص اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیمیل ایڈ سفرر آپ کو مل جائے تو اور بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ کو ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو ایک میل ایڈس پیشنٹ مل جائے اور ایک فیمل ایڈس پیشنٹ مل جائے اور ان کو آپ اسٹڈی کر لیں ان کا ان ڈیپتھ کیس اسٹڈی تیار کر کے کر تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کافی اچھی سورس آف ڈیٹا آ گئی ہے cases cases that can be chosen for a a case study people who are of certain syndrome treatment regimen condition اور any other phenomenon and represent many other people ہمیں اس طرح کے لوگ لینے چاہیے اپنے کیسز کے لیے کیس اسٹڈیز کے لیے جو تو ایک خاص طرح کی پرسنالٹی کے یا خاص طرح کے ڈرگ ریئیکشن کے یا خاص طرح کے رسپونس کے ٹپیکل کیسز ہوں کسی کنڈیشن کو اس کے سمٹمس ٹپیکل سمٹمس رکھتے ہوں اس کا ایک ٹرو پکچر دینے والا کیس ہو اگر تو اس طرح کے ہیں تو ان کو ہمیں کیس اسٹڈی میں استعمال کر لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک مناسب کیس ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر کسی اور طرح کی ریسرچ میتھڈالوجی استعمال کریں کیس اسٹڈی اس کے لیے ایک بیسٹ اپروچ ہوگی cases that are unusual اور rare and cases that are interesting یعنی ہم ایسے کیسز لیں گے جو ریئرلی اکرنگ ہیں ہمیں ایسے کیسز کیس اسٹڈیز کے لیے لینے چاہیے جو ہم لارج سائز میں نہیں لے سکتے کم تعداد میں ہمیں ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایسے کیسز جو انٹرسٹنگ ہیں بہت سے کیسز ہوتے ہیں جو کامنلی اویلیبل نہیں ہوتے اور انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں یا ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو اچانک رونما ہو جاتے ہیں جن کو آپ پہلے ایکسپیکٹ نہیں کرے اس طرح کے کیسز اگر آپ کو اویلیبل ہوں تو ان کو کیس اسٹڈی میں استعمال کرنا جو ہے ایک اچھی آپشن ہو سکتا ہے مثلاً اگر آپ کیس اسٹڈیز تیار کرنا چاہتے ہیں جینڈر ریلیٹڈ ایشوز پہ and you want to work on of a particular type of burning گڈی اپروچ کیس اسٹڈی کے بعد جو دوسری کوالیٹیو اپروچ دوسری کوالیٹیو میتھڈالوجی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جینڈر ریسرچر نے اس کو کافی زیادہ استعمال بھی کیا ہے وہ ہے انٹرویوز انٹرویوز ایک ایسی میتھڈالوجی ہے جو ہم باقی میتھڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سروس میں but here we are talking about interviews as an independent source of information as an independent methodology interviews are use both in qualitative as well as quantitative research in depth interviews reveal lot about the cases being studied. Interviews have an edge over questionnaires because of of the the opportunity to observe non-verbal behavior and body language subjects. ہو یا استعمال جاتے ہیں ہم بہت سی اور سچویشن میں سلیکشن پروسیجر میں اسکرین میں بھی انٹرویوز استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہم کوالٹی انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں interviews which are in deep in nature interviews which mostly include open ended kind to the way interviews کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج کے مقابلے میں یہ ہے کہ انٹرویوز میں آپ نان وربل بہیویئر جو کہ ریسپونڈنٹ کا ہے اس کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ جو الفاظ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے آیا اس کے جسچر اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں اسی طرح سے بعض سچویشن میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ سے کسی پین فل ایکسپیرئنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا کہتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اس کو بھلا دیا لیکن ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آپ کو جو تکلیف اور جو پین دکھائی دے گی آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کہہ رہی ہے یہ صرف اپنی فیلنگس کو چھپانے کے لیے کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے حقیقت کچھ اور ہے یعنی آپ اپنے وربل ڈیٹا کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں نان وربل ڈیٹا کے ساتھ بھی willingness of the subject is an essential requirement of interviews besides the interviews skill and training کم از کم تین چیزیں انٹرویو کے اسینشل ایک تو سبجیکٹ کی ولنگنیس دوسرے انٹرویوئر کا اسکل اور اس کی training subject are willing to be interview اگر کوئی شخص انٹرویو نہیں دینا چاہتا اور آپ کے آگے اپنی انفارمیشن اور اپنے بارے میں فیکٹس ریویل نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے وہ جب ولنگ ہوگا تبھی ان ڈیپتھ انٹرویوز ہو سکتے ہیں بہت سے کیسز میں خاص طور پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں برن کیسز ہیں اس میں the female subjects do not like to talk about the experience especially when they have to talk about it again and again بار بار اسی ایکسپیرئنس کو دہرانا ان کے لیے ایک پینفل ایکسپیرئنس بن جاتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ریپور اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے ان کو کمفرٹیبل محسوس کروانے کی ضرورت ہے پھر جب وہ ولنگ ہو تب آپ ان کے انٹرویو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹیلڈ انفارمیشن مل سکے دوسری چیز ہے آپ کے انٹرویو کی اپنی ٹریننگ اور اس کی skill interviews should be conducted by trained and skillful interviews they should be trained in noting down their findings noting down their observation And also, they should be very careful in the use of language and the words that they use during the interviews. When used as the sole source of data, interviews typically contain more open-ended than close-ended questions. When interviews are used as supplements to other forms of data collection, then they include uh, information about uh, say demographics, uh, based upon empty places or uh, blanks or MCQs or closed-ended questions. But if interview is the sole source of data collection, the main methodology for data collection, then they contain more and more open-ended questions, giving more freedom and liberty to the respondent. Interviews can be conducted for various reasons. To gather or life histories and have a broad or to investigate narrow issues or subjects of interest interviews دو طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں ایک تو بہت براڈ ایشوز کے اوپر اور اورل ہسٹریز پہ بات کر کے ہم بہت وسیع قسم کی معلومات لے سکتے ہیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیسیفک ٹاپکس کے بارے میں انٹرویوز کرتے ہیں اور اس کے بارے میں محدود مگر ایکوریٹ اور پرسائز انفارمیشن حاصل کرتے ہیں example open interviews interviews of unwed mother and familistic home اس کی انٹرویو کے استعمال کے یوں تو اور زیادہ تر ایسی اسٹڈیز جو ڈومسٹک وائلنس کا شکار خواتین پر ہیں یا خواتین کے اوپر ہیں جو شیلٹر ہومز میں رہ رہی ہیں اس پہ جہاں ان کیس اسٹڈیز دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ان ڈیپتھ انٹرویوز بھی کیے جاتے ہیں عام طور پر تنہا انٹرویو استعمال کرنے کی بجائے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کیس اسٹڈی لی جائے کیس ہسٹری لی جائے اور اس کو سپلیمنٹ کیا جائے نیریٹوس کے ساتھ جو بیسڈ ہوں ان ڈیپتھ انٹرویوز کے اوپر اس طرح کی اسٹڈی میں یہ بہت اچھا سا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے case study plus interviews in depth interviews can be use to supplement case studies and other sources of data as well conducting interviews on gender issues جب آپ جینڈر ایشوز پہ ریسرچ کر رہے ہوں اور آپ انٹرویوز کو اپنی مین میتھڈالوجی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم جینڈر ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم جینڈر ڈفرینسز کو بھی ٹچ کریں گے اگر وہ ہمارا مین ایشو نہیں ہے تو بھی جینڈر ڈفرینسز ضرور کسی نہ کسی پہلو پر ہمارے سامنے آئیں گے and when we are talking about gender issues gender differentiation gender differences gender the issues may automatically become sensitive issues for many people. اگر آپ کہیں گے کہ آدمی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں عورتیں سب پوزیشن میں ہیں عورتیں جو ہیں مظلوم ہیں تو شاید آدمیوں کے لیے ایک ایشو بن جائے یا اگر آپ کہیں کہ عورتیں مردوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور مرد جو ہیں دے آر دا ایکسپلورٹیڈ کلاس تو شاید عورتوں کو بھی برا لگ جائے اس کے علاوہ بہت سے ایسے سینسٹیو ایشوز ہیں جن کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے the following points need to be considered before you decide to employ interviews as your preferred method one sensitive issues these need to be tackled carefully use carefully selected word and carefully phrased language two time and place Privacy and time suitable to the subjects is important. The people around try interview in private or make sure the people present do not interfere so جہاں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سینسٹیو ایشوز کو ٹچ کرتے ہوئے ہم کیئرفلی ان کو ہینڈل کریں اور ایسے مناسب الفاظ استعمال کریں تو کسی کے لیے ہرٹ کا اور تکلیف کا باعث نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ جو ہے اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے جو وہ بات کر رہا ہے وہ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے تو تنہائی میں بات کرے دوسرے لوگ سن نہ رہے ہوں اگر وہ کانفیڈینشیلٹی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے ایسی جگہ ہو جو اس کو مناسب لگتی ہو اس کے لیے سوٹیبل ہو وہاں اس کے لیے آنا اور پہنچنا اور بیٹھنا آسان ہو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے رسپونڈنٹ یا جو انٹرویو ہی ہے اس کی کمفرٹ کا دھیان رکھنا چاہیے اس کو ٹوٹل فریڈم دینا چاہیے اس انٹرویو کے دوران اور ریسرچر کا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ریکارڈ کریں اپنی ریٹرن ریکارڈنگ کو آپ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں آڈیو اور ریکارڈنگ کے ساتھ which can be use later on for transcription writing example women in shelter homes had problems when being interviewed اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹڈی کے اندر یہ دیکھا گیا کہ شیلٹر ہوم میں رہنے والی سیونٹی فائیو عورتوں کے انٹرویوز کے لیے ان میں سے پچیس کا انتخاب کیا گیا اور جب ان پچیس سے انٹرویوز الگ الگ کیے جا رہے تھے تو تمام باقی کی عورتوں کی کوشش تھی کہ وہ اس میں شامل ہوں اور یہ دیکھیں کہ انٹرویو دینے والی انٹرویور کو کیا بتا رہی ہے ایسا کرنے کی وجہ سے انٹرویو ہی خاصی کانشیس ہو جاتی تھی اور وہ اپنی صحیح انفارمیشن کو ریویل نہیں کرتی تھی اس لیے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ انٹرویو کی نیچر کے ساتھ انٹرفیئر کرے اور انٹرویو کے لیے یا ہمارے سبجیکٹ کے لیے تکلیف کا باعث ہو انٹرویوز کے علاوہ ہم اور بھی ڈیٹا کلیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں ایتھنوگرافی ایتھنوگرافی کا نام آپ شاید پہلے سے واقف ہوں ایتھنوگرافی ایک ایسی اپروچ ہے جو زیادہ تر سائیکالوجسٹ کی بنسبت سوشولوجسٹ یا اینتروپولوجسٹ استعمال کرتے ہیں بنیادی مقصد بہت آسان اور مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ کسی بھی جگہ یا کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی سچویشن یا صورت حال کی ڈائریکٹ فیلنگ حاصل کی جائے خود وہاں پر موجود ہوں اس کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر موجود وہاں پر رہنے والے یا وہاں پر زیادہ وقت گزارنے والے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے پرسیو کرتے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں ethnography method most popularly use by اینتھرولا researchers in event of interest or situation ethnography سے مراد ہے کہ ہم کسی خاص سچویشن میں جائیں گے اس میں ایک طرح سے ڈوب جائیں گے امرس ہو جائیں گے اور اس کی ٹرو فیلنگ حاصل کریں گے اس کا وہی احساس حاصل کریں گے جو وہاں پہ ہمیشہ سے موجود لوگوں کو ہوتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی آبزرویشن کریں گے جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم وہاں جا کے ان تمام چیزوں کو فیل کرنے کے لیے کلوزلی آبزرو بھی کریں گے the researchers become a part of the situation for example hospital shelter home پر اب وہ کون سی سچویشن ہوں گی جس میں ہم جا کے ایتنوگرافی کریں گے ایسا ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے کسی کلینک میں ہو سکتا ہے لوگوں نے پرزنس میں جا کے ریسرچز کی ہیں انہوں نے انمیٹس کے ساتھ دن گزارے بلکہ مہینے گزارے کچھ لوگوں نے ریسرچ کیا سائکیٹرک پیشنٹس کے ساتھ انہوں نے وہاں جا کے کئی کئی ہفتے تک بطور ایک سائکیٹرک پیشنٹ کے ایڈمیشن لیا اور پھر سب کچھ وہ دیکھا جو وہاں کے باقی کے انمیٹس دیکھتے تھے بنیادی طور پر نیچرلسٹک آبزرویشن ہے یعنی observation in the natural setting in which the observer does not intervene with the situation and observe the things the way they are naturally The researchers record information soon after observations are made. The researchers have to be particularly careful about not getting emotionally involved with the subjects or in the situation or behavior. ابھی ہم نے کہا کہ ethnography naturalistic observation ہے اس میں ہم سچویشن میں امرس ہو کے اس کو ڈائریکٹلی فیل کرتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں ظاہر ہے یہ ریکارڈنگ وہاں پر موجود ان میٹ یا وہاں پر موجود پہلے سے رہنے والے لوگوں کے سامنے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے ان کو احساس ہو جائے گا کہ آپ تو ایک آبزرور ہیں you are not a part of the situation artificiality آ سکتی ہے لوگ آرٹیفیشل طریقے سے بہیو کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ جب اس سچویشن سے باہر آئیں گے تو باہر آنے کے بعد میں بھی اپنے کوارٹر میں اپنے کمرے میں اپنے آفس میں جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر جا کے تنہائی میں امیڈیٹلی اپنے آبزرویشنل نوٹس کو لکھ لیں گے کیونکہ اگر آپ نے اس کو پوسٹ پون کیا اگلے روز یا اگلی رات یا ایک ہفتے کے بعد لکھنے کا سوچا تو بہت سی چیزیں اس میں سے مس ہو جائیں گی بہت سی چیزیں آپ بھول جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی ارریلیونٹ چیزیں اس میں ایڈ کر دیں another thing which has to be considered by the researcher ethnography is the care and caution about not being involve emotionally with the people or the situation of interest researchers بھی انسان ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے اموشن ہیں جب وہ ایک خاص طرح کی سچویشن کو جا کے آبزرو کرتے ہیں تو خاصی حد تک یہ چانس ہے کہ وہ خود بھی اس میں اموشنلی انوالو ہو سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے فیل کرنا شروع کر دیں جیسے کہ وہاں پر موجود لوگ فیل کر رہے ہیں کئی اسٹڈیز میں ہمیں ایسی رپورٹس ملتی ہیں کہ جس میں لوگ ڈرگ ایڈکٹس کے کسی بڑے کلین کو اسٹڈی کر رہے تھے اور گریجولی ان میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ڈرگس ٹرائی کر کے دیکھے so it's a part essential integral part of the observer training that he or she should not be trying to get emotionally involved with the people involved with the sample involved with the situation involved or with the problem involved ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اموشنلی انوالو نہ ہو لیکن ایشو آف انٹرسٹ کے ساتھ انوالو ہو جائے ہو سکتا ہے وہ لوگ کوئی خاص طرح کی آئیڈیالوجی رکھتے ہو خاص طرح کی بلیف رکھتے ہو خاص طرح کی پولیٹیکل سوچ رکھتے ہو اور آپ میں یہ ٹینڈنسی پیدا ہو جائے کہ میں بھی اسی میں شامل ہو جاؤں آپ کو یہ چیز اوائڈ کرنی ہے اور کنٹرول کرنی ہے they should also be cautious that their own behaviour should in no way alter or reinforce the subjects behaviour or beliefs اس کے ساتھ ساتھ آبزرورس کو اس چیز کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے کوشش رہنا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے سچویشن میں انٹرفیئر نہ کریں وہاں پر موجود لوگ جو ڈسیزنس لے رہے ہیں اس کا پارٹ نہ بنے وہ جن بیہیویئرز میں انوالوڈ ہے اس کو ری انفورس نہ کریں اس کو تبدیل نہ کریں صرف آبزرو کریں نیچرلسٹک آبزرویشن کے ذریعے اس کے لیے ہم مختلف طرح کی سچویشن سوچ سکتے ہیں جس میں کہ ایتھنوگرافی کی جا سکتی ہے خاص طور پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جینڈر ڈفرینس مثلاً اسٹوڈینٹس کے بہیویئر میں کیا ہے یا جو پرائیویٹ لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اس میں کیا کوئی جینڈر ڈفرینس پائے جاتے ہیں یا نہیں اسی طرح کی ایک اسٹڈی میں یہ آئیڈیا اسٹڈی کیا گیا کہ کالج کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈینٹس کے ساتھ وقت گزارا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ جب تنہا ہے اور جب ٹیچر وہاں پہ نہیں ہے تو وہ کون سے الفاظ اپنی پرائیویٹ لینگویج میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اب اگر آپ آبزرور کے طور پہ وہاں جاتے تو شاید اسٹوڈینٹس آپ کے سامنے اتنے نیچرل طریقے سے بہیو نہ کرتے تو ریسرچر نے ایسا کیا کہ وہ اسٹوڈینٹس کے طور پہ اس گروپ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک ہفتہ ایک میل کالج میں اور ایک فیمل کالج میں لگایا اور ایک ہفتہ ایک ایسے کالج میں جہاں پہ کو ایجوکیشن تھی اور پھر انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکیاں جب اکیلی ہوتی ہیں تو وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں تو زیادہ تر کون سے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور جب کو ایجوکیشن ہوتی ہے تو لوگ کون کون سے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کن الفاظ کے استعمال میں زیادہ احتیاط برتتے ہیں ریسرچ کی ایک اور فارم جو کہ در حقیقت انٹرویوز ہی کی ایک اور فارم ہے وہ ہے focus groups focus groups collective interviews in group setting it is a discussion focus group جیسے کہ ہم نے کہا ایک طرح کے انٹرویوز ہیں مگر یہ گروپ انٹرویوز ہیں اس میں لوگوں کو اکٹھے ایک جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک طرح کی ڈسکشن کی جاتی کسی خاص موضوع کے اوپر اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگوں کو لے کے آئیں اور وہ اس ایک موضوع پر بات کریں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس یا ڈسکسنس وہاں پہ ہیں وہ تمام کے تمام ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں ریسرچر جو کہ سب کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے فوکس گروپ کو وہ ایشو آف انٹرسٹ کو انٹروڈیوس کراتا ہے اس کے بارے میں گفتگو اسٹارٹ کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ مختلف کوشچنس کو فلوٹ کرتا ہے سبجیکٹ سے ان کے جواب لیتا ہے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاتا ہے focus groups are use as a source of data collection at one location for discussion or subjects with the same background are invite for discussion subjects کو جب فوکس گروپ میں بلایا جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ایلیمنٹ اس میں نہ آ جائے کہ جس سے کسی کے ہرٹ ہونے کا امکان ہو سو so, ایسے ایشوز کے اوپر عام طور پہ فوکس گروپس نہیں کرائے جاتے یا اگر سینسٹیو ایشوز ہوں تو اس میں اس طرح کے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا جن کے لیے پرسنل ہرٹ کا باعث ساری سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ بعض اوقات سیکسسٹ اپروچ کی وجہ سے یا ریسسٹ اپروچ کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ گروپ کے ممبرس کسی ایک فرد کو زیادہ نشانہ بنا لیں تو ایسے ایشوز چنے جاتے ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہو اور ڈسکشن کی جا سکتی ہو گروپ کا سائز بہت بڑا نہیں ہوتا ہارڈلی کبھی وہ پندرہ لوگوں کے قریب پہنچتا ہے the usual size of the group is six to eight participants more people can be added if required but it rarely exceed twelve discussions the procedure is the same as interview but focus groups have an advantage in terms of interview focus groups کی ایڈوانٹیج انٹرویوز پر کم از کم ایک لحاظ سے زیادہ ہے فوکس گروپس میں within group group and inter member interaction زیادہ ہوتی ہے عام انٹرویو میں یا ان ڈیپتھ انٹرویو میں صرف انٹرویو اور انٹرویو ہی باتیں کر رہے ہوتے لیکن فوکس گروپس میں انسان کو اپنی کمیونیکیشن بڑھانے کا موقع ملتا ہے نیٹورکنگ کا موقع ملتا ہے شیئرنگ کا ایک احساس ہوتا ہے اور اس کی اگزائٹی ریلیو ہو جاتی ہے کہ صرف وہ ایک فوکس آف اٹینشن نہیں ہے باقی لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں اور فیلنگس کو شیئر کر رہے ہیں یہ تو تھے چند میتھڈ آف ریسرچ ہمیں ریسرچ ریسرچ ہو یا کوانٹیٹیو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جینڈر ایشوز کے حوالے سے اور وہ یہ کہ ہماری ریسرچ کو ہمارے ریسرچ ٹولس کو جینڈر بائس نہیں ہونا چاہیے researcher should be very careful research A P A کے پبلیکیشن مینوئل میں سیکسٹ لینگویج کے بارے میں بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں ڈائریکشن دی گئی ہیں گائیڈ لائنس موجود ہیں کس طرح سے ہم لینگویج کو جینڈر بائس ہونے سے بچا سکتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ہی ڈڈ ڈڈ دس جب کہ آپ کا مطلب ہوتا ہے ہیومن بینگ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہی ایکٹیڈ لائک دس اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ خود بخود سمجھ لیں گے کہ یہ چیز مردوں پر بھی اپلائی ہو رہی ہے اور عورتوں پہ بھی اپلائی ہو رہی ہے لیکن ہوتا یہ ہے ریسرچ سے شو ہوا ہے کہ six percent of the the times when people word read he they take it to be a man تو ہمیں ہی اور شی کہنے کے بجائے دے کہنا چاہیے دے کا استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی لینگویج جینڈر کی باعث سے آزاد ہوگی نہ آپ ہی کی بات کریں نہ شی کی you are talking about human being and different human beings refer to as they or them آج کے لیکچر میں ہم نے کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ کوالٹیو ریسرچز کس کس طرح کے میتھڈس کو امپلوائے کر کے ہمیں ایک مختلف طرح کی ریسرچ انفارمیشن اور ایویڈنس دیتے ہیں مختلف میتھڈس کے اپنے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور شارٹ کمنگس بھی اگر ہم احتیاط سے اپنے میتھڈس کو چنیں اپنے ڈیزائن کو بہت احتیاط سے فارم کریں اس کو ایک شیپ دیں تو ہم ایک بہت اچھا ریسرچ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اپنی ایسی فائنڈنگس دے سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے گائڈ لائنس کا باعث ہو سکتی ہیں and they add to the body of scientific knowledge اگلے لیکچر میں ہم کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے پرسنالٹی تھیریز کا ذکر کریں گے اور سائیکالوجسٹ کی کانٹریبیوشنس کو دیکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ